ایک شہر پانچ ہنگامے غالب نے دلی کی ہستی پانچ ہنگاموں پر منحصر بتائی تھی قلعہ چاندنی چوک ہر روز مجمع جامع مسجد کا ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی اور ہر سال میلہ پھول والوں کا قلعے کی گہما گہمی تو دیکھ لی چاندنی چوک کی چہل پہل بھی ایک نظر دیکھی رہ گئی سیر جمنا کے پل کی تو اس ندی کا احوال کیا پوچھتے ہو اس کی لہروں کو دیکھ کر تو شاہ عبد العزیز دہلوی جیسے سکا بزرگ بھی لہلوٹ ہو گئے تھے کیا خوب اسے خراج تحسین پیش کیا جمنا کا پانی اس شہر تلے بہتا ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنت کی کھڑکیوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں کب سے کتنے جگہوں سے یہ ندی اپنی چاندی ایسی لہروں کے ساتھ بہ رہی ہے کوئی تو اس میں جادو ہے کہ اس کے کنارے آباد ہونے والا یہ نگر کتنی مرتبہ خون میں نہایا اور اجڑ گیا مگر خلقت نے ہر پھر کر یہیں پھر ڈیرے ڈالے اور نئے سرے سے پھر نگر بسا لیا اس کے پانی کو پوتر جانا گھاٹ بنائے اور پوجا پاٹ شروع کر دی گھاٹ ایک سے بڑھ کر ایک سب سے بڑھ کر نگمبود گھاٹ سب سے پرانا گھاٹ تو یہی ہے اس کے ڈانڈے تو مہا بھارت سے ملتے ہیں نہیں اس سے بھی پہلے ہندوؤں کے عقیدے کے حساب سے دعا پر جگ کی ابتدا میں برہما جی پر ایسی بپتا پڑی کہ وہ سب ویدوں کو بھول گئے بس اسی عالم میں وہ یہاں براجے یہاں براجنا ایسا مبارک ہوا کہ انہیں سب وید یاد آ گئے اسی سے نگم بود اس کا نام پڑا نگم کا مطلب ہے بیدیں بود یعنی بدھی یعنی عقل اور سمجھ اور دوسری روایت یوں ہے کہ مہاراج یدیشٹر نے یہاں بہت بڑے پیمانے پر پگیا کیا تھا بس تب سے یہ گھاٹ آباد چلا آتا ہے پری چہروں کا وہ ہجوم ہوتا ہے کہ بقول سر سید احمد خان ان کے حسن کی خجالت سے آفتاب بھی زرد رنگ نکلتا ہے لیکن پورا نقشہ ظہیر دہلوی نے پیش کیا ہے وہ نقشہ دیکھو پھر غالب کی بات سمجھ میں آئے گی یہ صبح کا سمے نور کا تڑکا ہے ہزاروں چاند کے ٹکڑے سیاروں کی طرح جگمگاتے چلے آتے ہیں جس کو دیکھو آفت کا پرکالا ہے ایک سے ایک آلہ ہے سینکڑوں پرستان کی پریاں ستواں نقشے چاند سے چہرے چھریرے بدن نازک اندام گل فام سرو قامت سیاہ پتلی سیاہ بال ابھرے ابھرے ہوئے سینے مرگ کیسی آنکھیں چیتے کیسی کمریں سر سے پاؤں تک سونے چاندی میں لدی پھندی چلی آتی ہیں کامدانی اور تنزیب کے دوپٹوں میں سے کندن سی بدن کی رنگت پھوٹی پڑتی ہے دریائے جمن میں نازنینا گل بدن کے جمگھٹوں سے تختہ چمن نظر آتا ہے دریا میں دوسرا دریائے پر نور موجے مار رہا ہے ہزاروں آسمان خوبی کے سیارے مہین مہین ریشمی ساڑیاں اوڑے ہوئے کمر کمر پانی میں غوطے لگا رہی ہیں اکثر شوخ کم سن ال پنے کے دن آپس میں چھیٹم چھیٹا ہو رہی ہے کوئی پری پیکر جمنا کا اشنان کر کے کھڑے کھڑے بالوں کو مروڑ کر نچوڑ رہی ہے کوئی خشک ساڑی باندھ کر گیلی ساڑی کو مروڑی دے رہی ہے یہ تھا ناری اشنان کا نقشہ اب ذرا نظریں یہاں سے ہٹائیے گھاٹ پر ایک اور نقشہ نظر آئے گا ایک مہاراج موٹے تازے چوڑے چکلے ننگ دھڑنگ ٹانگوں میں لنگوٹی سر پر چوٹی جٹا لٹکائے توند پھیلائے آلتی پالتی مارے ہوئے براج رہے ہیں ایک جانب مہادیو کی بٹیا دھری ہے مقابل میں اس کے گورا پاروتی کی مورت رکھی ہے اور سنگ مرمر کا ایک نادیا بیل بیٹھا ہوا ہے ایک کمل کے آسن پر کچھ پوجا پتری کا سامان سنکھ وغیرہ دھرا ہوا ہے مہادیو پر کچھ دودھ کچھ پانی لنڈا ہوا ہے کچھ پھولوں کی پنکھڑیاں بکھری ہوئی ہیں ایک جانب کوڑی پیسوں کا ڈھیر ہوتا جاتا ہے اور ایک جانب اناج کا امبار ہے نے پری کر جو نہا دھو کر دریا سے نکلتی ہیں تو لباس پہن پہن کر پہلے آ کر مہادیو کے درشن کرتی ہیں اور مصر جی مہاراج کو پا لاگن کہتی ہیں مصر جی مہاراج ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے پیشانی پر سندل کا ٹیکا لگا دیتے ہیں اور ایک پنکھڑی تلسی کی منہ میں دے دیتے ہیں تو یہ تھا نگمبوت کا گھاٹ جس کی یاد مصحفی کو رہ رہ کر ستاتی ہے تخت آب چمن کیوں نہ نظر آئے سپاٹ یاد آئے مجھے جس دم وہ نگمبوت کا گھاٹ وہ صبح کا سمے تھا اور نگمبوت کا گھاٹ تھا اب شام پڑ رہی ہے اور سیلانی جامع مسجد کے چوک کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں ادھر دھوپ ڈھلی اور ادھر سیلانیوں کے پیروں میں کھجری شروع ہوئی چھیلا بن کر گھر سے نکلے اور چلے تیر کے موافق جامع مسجد کے چوک کی سمت چوک میں خلقت امڑی ہوئی ہے کھوے سے کھوا چھلتا ہے کٹورا بچتا ہے سخ کے مشکیں کاندھوں پر دھرے دوڑتے پھرتے ہیں میاں آب حیات پلاؤں شہزادوں کے نام کی سبیل ہے گہما گہمی چاندنی چوک میں بھی بہت تھی مگر یہ گہما گہمی اور رنگ کی ہے چاندنی چوک تو بازار ہوا سب بازاروں سے بڑھ کر بازار اس کی ساری رونق بازاری ہے مگر چوک جامع مسجد شہر کا تہذیبی مرکز بن چکا ہے کیا خوب مسجد ہے اندر رکوع سجود کی گہما گہمی قد قامت سلاد کا شور باہر سیڑھیوں پر چھیلوں بانکوں کی پھڑیں جمی ہوئی ہیں رنگا رنگ شربت فالودہ قلفی سیخ کباب حلیم چٹوروں کے لیے یہاں ہر طرح کا ذائقہ موجود ہے کبوتروں کے رسیا کبوتروں کا اور لال پدڑی کے شوقین لال پدڑی کا سودا کرتے نظر آتے ہیں داستان گو نے داستان کی محفل سجا رکھی ہے اس سے ہٹ کر شعر و شاعری کے رسیاؤں نے اپنی بزم آراستہ کر رکھی ہے چکن کے انگرکھے پہنے اتر میں بسے بیٹھے ہیں جو شیر اچھا پڑھا گیا اس پر پھڑک اٹھے اور شاعر پر دانت کے ڈونگرے برسا دیے مگر خالی انگرکھے پر مت جائیے پوری سج دھج دیکھیے وہ کچھ اس رنگ سے تھی کہ بر میں انگرکھا سر پہ ٹوپی کوئی چوگوشیا کوئی پنجگوشیا کوئی گول مگر زیادہ تر دو پلڑی ٹانگوں میں پاجامہ کوئی ڈھیلا ایک برا کوئی تنگ موری والا اور نیک پاک بزرگ ہوئے تو ٹخنوں سے اونچا یہ شرعی پاجامہ ہوا مگر انگرکھا ہر بر میں ایک طرح کا ہاں گھنڈی میں دائیں بائیں کا فرق نظر آئے گا گھنڈی بائیں طرف ہو تو مسلمان دائیں طرف ہو تو ہندو مسلمان اور ہندو کی وضاقتہ میں بس اتنا ہی فرق تھا باقی سارے رنگ ڈھنگ بول چال لب و لہجہ ایک طرح کا اصل میں دلی کا ہندو اب وہ ہندو نہیں رہا تھا جو رائے پتھورا کے زمانے میں تھا مسلمان بھی وہ مسلمان نہیں رہا تھا جو شہاب الدین غوری کے لشکر کے ساتھ آیا تھا تب سے اب تک پلوں کے نیچے سے پانی بہت بہ گیا تھا تلوار جتنی چلنی تھی اس وقت چل چکی اس کے بعد تو تاریخ کی نہج ہی بدل گئی قصہ مختصر دبی دبی آویزش ساتھ میں بہت سی آمیزش ارادتاً کم غیر ارادی طور پر زیادہ دونوں مذہب اپنی اپنی جگہ پر مگر تہذیبی سطح پر فاصلہ کم ہوتا چلا گیا قرب پیدا ہوتا چلا گیا مگر مذہبی سطح پر بھی وہ پہلی والی غیرت کہاں رہی مسلمانوں کے مذہبی تہواروں میں دیسی رنگ کتنا آ گیا تھا بلکہ پورا ہجری کیلنڈر ہی دیسی رنگ میں رنگا گیا ربی الاول الثانی اب کون کہتا تھا مولوی ملا ہی کہتے ہوں گے دلی کی عام خلقت کے حساب سے ماہ سفر اب تیرہ تیزی کا مہینہ تھا ربیع الاول بارہ وفات کا مہینہ کہلایا ربی الثانی میرا جی کا مہینہ جمادی الاول مدار کا مہینہ زیقد خالی کا مہینہ اور شابان شبرات کا مہینہ تو اس رنگ سے اس فضا میں رنگ گھل مل رہے تھے اور مختلف تہذیبی طور ایک نئی وحدت میں ڈھل رہے تھے موسمی تہواروں اور میلوں ٹھیلوں کے متعلق تو پتا ہی نہ چلتا تھا کہ یہ ہندوؤں کے ہیں یا مسلمانوں کے باقی رہ گئے عید بقرعید اور ہولی دیوالی تو وہاں بھی اب یہ صورت تھی کہ ایک کی خوشی میں دوسرا شامل اگر شامل نہ بھی ہو سکے تو ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام بہرحال کیا جائے گا سو مسجد کے آگے باجا نہیں بجے گا اور بقرعید پر قربانی اس انداز سے نہیں کی جائے گی کہ دوسروں کے جذبات مجرو ہوں اور فساد کی صورت پیدا ہو ہولی کا رنگ مسلمان پہ پھینکا جائے گا تو وہ بھی بھڑکے گا نہیں خوشی سے کھل جائے گا لیجئے شتر سوار جو چاند کی خبر لینے گیا تھا مبارک خیر لے کر واپس آ گیا ہے اب یہ رات چاند رات ہے توپیں دگنے لگی نوبت بجنے لگی انتیس کا چاند ہوا تو دلی والوں کے حساب سے یہ جوان عید ہے تیس کا چاند ہوا تو بوڑھی عید کہلائے گی بوڑھی ہو یا جوان عید بہرحال عید ہے بوڑھے جوان بچے بڑے کوئی پالکی میں کوئی نالکی میں کوئی تام جھام میں کوئی رتھ میں رخ سب کا عیدگاہ کی طرف ہے بادشاہ سلامت بھی ہاتھی پر سوار آن پہنچے نماز پڑھی گئی دھائیں دھائیں سلامی کی توپیں چلنے لگی یہ خوشی کا تہوار تھا آگے بقرعید آئے گی اور اپنے رنگ کی خوشی اپنے ساتھ لائے گی اس سے آگے غم کا تہوار ہے کیا عوام کیا خواص سب گھروں میں سوک کا سما ہے بچے امام کے فقیر بننے لگے ہیں سبز کفنی گلے میں ڈالی جھولی میں الائچی دانے سونف اور خشاش بھری اور چلے امام باڑے کی طرف پیاسوں کے نام کی سبیلے لگنے لگیں اس رسم میں ہندو پیش پیش ہیں غم کی اس تقریب میں بادشاہ کی شرکت بھی لازمی ہے چھٹی محرم کو ان کے ہاتھ میں دو مرسا ڈنڈے تھمائے جائیں گے کمر میں چاندی کی زنجیر ڈالی جائے گی دو سید زادے زنجیر پکڑ کر بادشاہ کو کھینچیں گے پھر یہ زنجیر بادشاہ کے گلے میں ڈالی جائے گی ساتویں کو شاہی جلوس قلعے سے نکلے گا اور امام باڑے کی طرف چلے گا آگے آگے شمے مہندی اور ملیدے کے خوان تاشے باجے روشن چوکیاں پیچھے پیچھے بادشاہ سلامت اور بیگمات آٹھویں کی شب بادشاہ سلامت حضرت عباس کا سکا بنیں گے مشک کاندھے پہ لاد کر بچوں کو بھر بھر کوزا شربت پلائیں گے آشور کے دن قلعے میں الگ رسمیں ہوں گی شہر میں الگ تازی اٹھیں گے ہندوؤں کے جس محلے جس کوچے سے گزریں گے وہاں سبھی لگی ہوگی شربت سے توازو ہوگی محرم کا مہینہ ختم ہوا تو تیرہ تیزی کا مہینہ آ گیا اپنے ساتھ آخری چہار شمبا کی تقریبات لایا اگلا مہینہ بارہ وفات کا پہلی سے محفل میلاد کا سلسلہ شروع ہوا تو بارہویں تک چلا بارہویں کی شب چراغاں ہوا بادشاہ نے درگاہ میں حاضری دی قوالیاں ہوئیں مٹھائی تقسیم کی گئی اس کے بعد میرا جی کا مہینہ گیارہویں کی دھوم دھام ہوئی بانس کی کھپچیوں پر لال کاغذ منڈ کر بنگلہ بنایا گیا اسے مہندی کہتے تھے رات کو اسے روشن کیا گیا اور نیاز کا اہتمام ہوا مختصر یہ کہ ہر مہینہ کسی نہ کسی تہوار کی خبر لے کر آتا تھا ہر تہوار کی اپنی رسمیں تھیں اور ہر ایسے مبارک موقع پر بادشاہ کی شرکت بھی لازمی تھی اور صرف مسلمانوں کے تہواروں کی تقاریب میں نہیں ہندوؤں کے تہواروں میں بھی سلونوں کے تہوار میں شرکت تو خیر اس حساب سے لازمی ہو گئی کہ رام جنی نام کی برہمنی نے جمنا کنارے عالمگیر سانی کی لاش کو پہچان کر رات بھر اس کی نگہبانی کی تھی شاہ عالم نے تخت پر بیٹھ کر اس احسان کا حق یوں ادا کیا کہ اسے اپنی بہن بنا لیا اور جب رام جنی بادشاہ کی بہن بن گئی تو سلونوں کے دن بھائی کی کلائی میں راکھی باندھنا بھی لازمی آیا لیجئے سلونوں کے تہوار نے قلعہ مولا میں راہ پالی مگر دوسرے تہواروں میں بھی بادشاہ سلامت اسی گرم جوشی سے حصہ لیتے ساتھ میں شہر کے جملہ مسلمان بھی دسہرے کی دھوم دھام میں باقی مسلمان تو تماشائی کی حیثیت میں شامل ہوتے تھے مگر قلعے میں تو دسہرے کی تقریب کا بطور خاص اہتمام ہوتا خاص دربار منعقد ہوتا بادشاہ سلامت نیل کنٹھ اڑانے کی رسم بجا لاتے پھر باز اور لشکر ان کے سامنے پیش ہوتے دن ڈھلے ہاتھیوں اور گھوڑوں کی قطاریں لگ جاتی بادشاہ ان کا معائنہ کرتے دیوالی کی شب سارا شہر دیوں کی روشنی میں جگمگ جگمگ کرتا قلعے میں بھی چراغاں ہوتا نوبت بچتی اور بادشاہ سلامت سونے چاندی میں تلتے اور ہولی کا کیا پوچھتے ہو ابیر اور گلال اتنا اڑتا کہ فضا ساری لال ہو جاتی مٹکوں میں ڈھاک اور ٹیسو کے پھول پڑے ہیں رنگین پانی سے پچکاریاں بھری ہیں جو سامنے آیا اسے شرابور کر دیا سارنگی دف مجیرے اور چنگ کی تال پر تانے اڑ رہی ہیں ہولیاں گائی جا رہی ہیں میں کیسے ہولی کھیلوں رے سانوریا کے سنگ ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ٹولیاں نکلی ہوئی ہیں ہر ٹولی بادشاہ سلامت کے جھروں کے تلے ضرور جائے گی وہاں بادشاہ سلامت بیگمات اور شہزادیوں کے ساتھ ان ٹولیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ٹولی وہاں جائے گی انعام پائے گی اور بادشاہ سلامت خالی غزل کے شاعر تو نہیں تھے گیت بھی لکھتے تھے ہولی آئی تو گیت کی اس صنف میں جسے ہوری کہتے ہیں رواں ہو گئے کیوں مو پہ ماری رنگ کی پچکاری دیکھو کنور جی دوں گی گاری بھاج سکوں میں کیسے موسوں بھاجا نہیں جات تھاڑے اب دیکھوں میں کون جو دن رات شوخ رنگ ایسی ڈھیٹ لنگر سے کون کھیلے ہوری مکھ بندے اور ہاتھ مرورے کر کے وہ برجوری مگر ہولی تو بعد میں آئی تھی اس سے پہلے بسنت پنچمی آتی تھی ہندوؤں کے لیے بسنت پنچمی مسلمانوں کے حساب سے بسنت میلا بسنت پالا اڑنت تو یہ تو موسم کا تہوار ہوا مگر ہندو روایت میں تو موسم بھی دیوی دیوتاؤں سے منسوب چلے آتے تھے سو مندروں میں مورتی پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں سرسوں کے پھول گیندے کے پھول سرسوتی دیوی کی پوجا ہو رہی ہے ادھر قدم گاہ شریف پر سرسوں کے پھولوں کے گڑوے چڑھ رہے ہیں گلاب پاش سے گلاب کیوڑا اور بید مشک چھڑکا جا رہا ہے قوالیاں گائی جا رہی ہیں دوسرے دن میلہ خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ کی طرف ڈھل گیا وہاں سے میلہ چراغ دلی کی طرف چلا اگلے دن حضرت نظام الدین اولیا کے مزار پر گھٹا ہوا یہ انہی کا تو فیض تھا کہ بسنت میلے کو مسلمانوں میں اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی اس سے اگلے روز بسنت کے رسیا شاہ حسن رسول نما کے مزار پر جمع ہوئے اس سے اگلے دن شاہ ترکمان کے مزار پر جمگٹا ہوا اس طرح پانچ دن گزر گئے چھٹے دن شہر کے عمرہ اور معززین نے دربار میں حاضر ہو کر بادشاہ سلامت کی بسنت کو مبارکباد دی اب ساتویں دن کی سنو ایک بزرگ حضرت عزیزی کا مزار خراباتیوں کا مرجع قرار پایا تھا تو ساتویں کی شب خراباتی یہاں جمع ہوتے ناؤ نوش گانا بجانا دھما چوکڑی اس تقریب سے پورا شہر بسنتی رنگ میں رنگ جاتا کیا ہندو کیا مسلمان سب بسنتی پوشاکوں میں ملبوس نظر آتے درگاہوں پر بسنت کے میلے ہوئے تو پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے آج ہرے بھرے شاہ کی بسنت کل حضرت سرمت شہید کی بسنت پھر گوئیوں نے اپنے استادوں کی بسنتیں منانی شروع کر دی بسنت پالا اڑنت جاڑا پالا گیا اب گلابی جاڑے کی بہار ہے ہولی جلی تو دھوپ میں چٹخی آ گئی آگے گرمی کا موسم ہے دلی کی گرمیاں الہی توبہ لوگ بولائے پھرتے ہیں عمرہ و روسا خس خانوں میں آرام کرتے ہیں غریب چلاتا ہے خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں لو چلتی ہے بارش آنے کا نام نہیں لیتی آس پاس برسے دلی پڑی ترسے مگر اے لو وہ بادل گھرائے چھینٹا پڑا سیلانیوں کے پیروں میں کھجری شروع ہوئی تڑپ کر گھروں سے نکلے ٹولیاں دوڑی چلی جا رہی ہیں کوئی ہمایوں کے مقبرے کوئی اتخلے کی سمت مگر زیادہ ٹولیوں کا رخ قطب صاحب کی طرف ہے وہاں کی امریوں میں جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں اساڑا گیا اب ساون کی بہار ہے چھاجوں پانی پڑتا ہے مگر گھٹاؤں کا کسی طور جی نہیں بھرتا جھڑی لگ گئی اور ایسی لگی کہ ہفتہ گزر گیا کہ دلی والوں نے دن میں سورج اور رات میں تارے نہیں دیکھے گھروں میں باغوں میں جہاں دیکھو جھولے پڑے ہیں گیت گائے جا رہے ہیں ننی ننی بوندیاں رے ساون کا مورا جھولنا ایک جھولا ڈالا میں نے امبوا کی ڈار پر لمبی لمبی پینگے رے ساون کا مورا جھولنا چھوٹی موٹی سیاں رے ساون کا مورا جھولنا ایک جھولا ڈالا میں نے سیا جی کے باغ میں لمبی لمبی پینگیں رے ساون کا مورا جھولنا کبھی موسلا دھار برس رہا ہے کبھی پھوار پڑ رہی ہے بس اسی میں ساون گزر گیا بھادوں آیا اپنے ساتھ رنگ رنگ ہنگامے لایا ایک ہنگامہ جنم اشٹمی کا ایک بہار رکشا بندھن کی مگر یہ میلے اور یہ ہنگامے تو اور جگہ بھی ہوتے ہیں اب خاص جہاں آباد کے تیوہار کی سنو جو غالب نے دلی کی ہستی پانچ ہنگاموں پر منحصر بتائی تھی تو اب پانچویں ہنگامے کا سامان پہنچا ہے شہر کے دو معزز ہندو دو معزز مسلمان دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور بسد ادب ارض کرتے ہیں کہ جہاں پناہ ساون بیت گیا اب بھادوں کی رت ہے جھڑی کے دن گئے اب فوار کی بہار ہے ادھر حوض شمسی امڑا ہوا ہے پھول والوں کی سیر اب نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی بادشاہ نے سنا خوش ہوئے پھول والوں کی سیر کی تاریخیں طے کی یہ تاریخیں طے کرنے کا انہیں حق پہنچتا تھا یہ بہاروں کا بھرا میلہ تو لال قلعے ہی کیا تھا اکبر شاہ سانی کے نور نظر نے جب فرنگی ریزیڈنٹ پر تمنچا چلایا اور اس جرم میں شہر بدر ہوئے تو بادشاہ بیگم نے منت مانی کہ ہمارے کلیجے کا ٹکڑا مرزا جہانگیر چھٹ کر آئے گا تو حضرت خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ پر پھولوں کا چھپر کھٹ اور غلاف چڑھاؤں گی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شہزادے صاحب چھٹ کر آ گئے بادشاہ بیگم نے دھوم سے منت پوری کی اس موقع پر پھول والوں نے پھولوں کا جو چھپرکٹ آراستہ کیا اس میں پھولوں کا ایک پنکھا بھی لٹکا دیا میلہ دھوم سے ہوا سب سے زیادہ دھوم پنکھے کی ہوئی بادشاہ سلامت خوش ہوئے طے کیا کہ برس کے برس بھادوں میں یہ میلہ ہوا کرے گا مسلمان درگاہ شریف پر پنکھا چڑھائیں ہندو جوگ مایا جی کے مندر میں پنکھا چڑھائیں اور دونوں تقریبوں میں ہندو مسلمان برابر سے شریک ہوں لیجئے وہ تو سچ مچ ایک تہوار بن گیا اور بھادوں کی بہاروں میں ایک نئی بہار شامل ہو گئی ایسی بہار جو جہاں آباد کی جان بن گئی تو بادشاہ سلامت نے میلے کی تاریخ مقرر کر دی شہر میں نفیری بجی کوچا کوچا دھوم پڑی گلی گلی خبر پہنچی کہ پھول والوں کی سیر کا سمے آ گیا سیلانیوں نے پھریری لی مگر ابھی انہیں انتظار کرنا پڑے گا میلے کی بسم اللہ تو کیلے والوں سے ہوگی اور قلعے والوں کے لیے تو چپڑی اور دو دو کا معاملہ ہو گیا ایک میلہ تو ابھی ساون میں وہ قلعے ہی میں منا چکے ہیں سورت اس کی یہ تھی کہ پنکھے کا جلوس دھوم دھام سے سے چاندنی چوک نکلا فیض الدین نے اسے دیکھا اور یوں بیان کیا ہاتھی پر سونے کا پنکھا نیچے سچے موتیوں کی جھالر اس میں سچے آویزے اوپر سونے کا مور اس کے پیٹ میں گلاب کیوڑا بھرا ہوا پنجوں میں سے نکل کر سب کو موتر کرتا جاتا ہے آگے آگے پھولوں کی چھڑیاں نفیری بچتی ہوئی ہزارے چھوٹتے ہوئے سپاہیوں کے سمن باجا بجاتے ہوئے پیچھے سلاطین اور امیر امرا ہاتھیوں پر سوار دو طرفہ آدمیوں کی بھیڑ بھاڑ اس شان سے یہ جلوس قلعے میں داخل ہوا اور اس باغ کے دروازے پر پہنچا جو موتی محل کے روبرو پھولا ہوا تھا بیچوں بیچ اس کے ایک حوض شمال جنوب میں آمنے سامنے ساون بھادوں نام کے دو مکان سنگ مرمر کے تو یہ میلہ تو ہو چکا اب پھول والوں کی سیر کا ہنگام ہے ہٹو بچو قلعہ مولا کی سواریاں قطب صاحب کی طرف جا رہی ہیں کوئی پالکی میں کوئی نالکی میں کوئی تام جھام میں کوئی رتھ میں مانگنے والیاں سواریوں کے متصل دوڑتی جاتی ہیں اللہ خیریں ہی خیریں رہیں گی تیرے من کی مرادیں ملیں گی ملیں گی تجھے حق نے دیا ہے دیا ہے تیرے بٹوے میں پیسہ دھرا ہے دھرا ہے تجھے مولا نوازے دے جا دے جا اگلے دن صبح سویرے بادشاہ سلامت کی سواری بات بہاری چلی ساتھ ساتھ بیگمات اور شہزادے آگے آگے سانڈنی سوار ان کے پیچھے سواروں کا رسالہ چوبدار پکارتے جاتے ہیں ادب سے تعظیم سے مجرا بجا لاؤ حضرت بادشاہ سلامت قطب صاحب میں کیا گہما گہمی ہے سب سے بڑھ کر امریوں میں چہل پہل ہے اب یہاں زنانہ ہے مرد نام کی مخلوق دور دور نظر نہیں آتی چاند سے چہروں کا ہجوم ہے کڑھائیاں چڑھی ہیں ہر کڑھائی میں چھن من ہو رہی ہے پکوان تلے جا رہے ہیں ادھر آموں کی لوٹ مچی ہوئی ہے امرائیاں شہزادیوں کی زد میں ہیں پھوار پڑ رہی ہے ادھر کوئل کی کوک اور موروں کی جھنکار ادھر شہزادیوں کی کلکاریاں کچھ دوڑتی پھرتی ہیں کچھ جھولا جھول رہی ہیں لمبی پینگیں اونچی لے میں گیت جھولا کنڈارو رے امریاں رین اندھیری تال کنارے مرلا جھنکارے بادل کارے برسن لاگی بوندن پھئیاں پھئیاں جھولا کنڈارو رے امریاں چار مل گئیاں بھول بھلیاں دو سخی جھولیں دو ہی جھولائیں بھولی بھولی ڈولیں شوق رنگ سیاں جھولا کنڈارو رے امریاں کچھ شہزادیاں ہڑدنگی بنی پھرتی ہیں جھرنے پر جا کر پتھر سے پھسلتی ہیں اور کلکاریاں مارتی ہیں حوض شمسی امڈا ہوا ہے اشاروں سے انہیں بلا رہا ہے اچانک جسولنی کی آواز آئی خبردار ہو بادشاہ سوار ہوئے لیجئے ساری ہنسی ٹھٹول کلکاریاں ہڑدنگا پن ختم بادشاہ کی سواری کے ساتھ قلعے کی ساری بارات روانہ ہو گئی اب شہر کی خلقت ڈھلنی شروع ہوتی ہے ہزاری بازاری روسا عمرہ عوام اور خواص امیر غریب سب قطب صاحب کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں امیر عمرہ اپنی اپنی بگیوں میں رنڈیاں اپنی سجی بنی رتھوں میں ترچھے بانکے اپنے اپنے گھوڑوں پہ غریب غربا ہیں کہ پیدل ہی دوڑے چلے جاتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ سر پہ گڑھا رکھا ہے اور پیدل بوندوں میں شرابور چلے جا رہے ہیں جانتے ہو گھڑے میں کیا ہے ایک نیا جوڑا ایک جوڑی جوتی قطب صاحب پہنچ کر نہائے دھوئیں گے نیا جوڑا پہن کر چھیلے بن جائیں گے خلقت امٹ کر آئی تو میلے نے زور پکڑا ابھی تک شاہی تھا اب عوامی بن گیا سیلانی چھیل چھکنیا بنے پھرتے ہیں کلے میں بیڑا دبا ہوا ہے گلے میں بیلے موتیاں مولسری کے ہار کان میں اتر کی پھریری پھنسی ہوئی ہے ساقی نے پیچھے سے پکارا یہ ٹھٹکے بیلے چمیلی کی لڑیوں میں الجھی خس میں لپٹی نئے کو سنبھالا دو گھونٹ بھرے ساقی کو نوازا اور آگے بڑھ گئے آزاد منش فقیر اور خمرے سدائیں لگا رہے ہیں کچھ راہ خدا دے جا جا تیرا بھلا ہوگا بھلا کر بھلا ہوگا سودا کر نفع ہوگا کنکر چن چن محل بنایا مورک کہے گھر میرا رے نہ گھر تیرا نہ گھر میرا چڑیوں رین بسیرا رے رام رام کر لے اچھے بندے یہ کایا نہیں پاوے گا ماٹی اوڑھنا ماٹی بچھونا ماٹی کا سرہانا رے ماٹی کا کلبوت بنا اس میں کلب سمایا رے رام رام کر لے اچھے بندے یہ کایا پھر نہیں پاوے گا ایک اور حسینی برہمن کھڑا پکار رہا ہے عزیزو حق تالا کبریا ہے شرف جس نے پیمبر کو دیا ہے چھابڑی والے آوازیں لگا رہے ہیں بھٹے ہیں ہری ڈال والے سنگھاڑے ہیں تلاؤ کے ہرے دودھیا کالی بھنورالی جامنے ہیں نون کے بتاشے لو پال والا ہی لے لڈو ہے ادھر سکے کٹورا بجاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں پیاسو سبیل ہے مولا کے نام کی تیرے پاس ہے تو دے جا نہیں تو پی جا راہ مولا آگے پنکھے کے جلوس کی دھوم دھام ہے خاص و عام کا اجدہام ہے پوشاکیں رنگ رنگ کی ہندو مسلمان کی پہچان ہے تو بس اتنی کہ ان کے سر پہ پگڑی بندھی ادھر سر پہ زعفرانی رنگ کا اماما سجا ہے یا چوگوشیا ٹوپی منڈی ہے باقی گلوں میں ایک سے گجرے کلائیوں میں پھولوں کی لڑیاں لپٹی ہوئی خس کے پنکھے جھلتے ہوئے پھوار میں بھیگتے ہوئے خوش خوش چل رہے ہیں بیچ میں پھولوں سے سجا بنا ایک رنگین بانس میں آویزاں ایک بڑا سا پنکھا آگے پیچھے اکھاڑے پھولوں کی چھڑیاں تبلا سارنگی والے تبلا سارنگی بجاتے ہیں ناچنے والیاں پاؤں میں گھنگرو باندھے چھم چھم ناچتی ہیں نفیری والے نفیری کی آواز میں گا رہے ہیں مورا پیا گیا ہے بدیس موہے چونری کون رنگا دے بیر ساون آیوری اس سے آگے سپاہیوں کی قطار مور چھل کرتے ہوئے نقیب چوبدار تھوڑی تھوڑی دیر بعد پکار صاحب عالم پنا سلامت چلے آتے ہیں پنکھا قطب صاحب کی درگاہ میں چڑھایا گیا رات بھر تبلا کھڑکتا رہا ڈھولک بچتا رہا صبح ہونے پر یار لوگ یہاں سے سوغاتیں لے کر رخصت ہوئے اگلی شام جوگ مایا مندر کا پنکھا اٹھا وہی دھوم دھام خلقت کا اجدہام جھرنے کے قریب سے نفیری کی آواز بلند ہوئی لیجئے پنکھا اٹھنے لگا ہے جھرنے کنارے سے اٹھا اور چلا جوگ مایا مندر کی طرف رات کا سمے ہے رنگ پنیوں میں مڈھا ہوا پنکھا ہنڈوں کی روشنیوں میں کیسا جگمگ جگمگ کر رہا ہے آگے آگے ڈھول تاشے بچتے ہوئے ان کے پیچھے اکھاڑے جن میں استاد اور ان کے پٹھے اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں بانک پٹا بنوٹ کیا کیا ان کے ہنر ہیں ان کے پیچھے نفیری والے پھر کٹورے بجاتے ہوئے سکے سب سے آخر میں پنکھا اس کے ساتھ شہنائی بجانے والے ہیں کہ میٹھی دھن میں شہنائی بجا رہے ہیں چھجوں اور بالا خانوں سے لوگ پھول برسا رہے ہیں گلاب کیوڑا چھڑکا جا رہا ہے رات گئے جلوس مندر میں پہنچا پرشاد بٹا ہندو مسلمان سب نے لیا اور خوش خوش گھر واپس ہوئے لیجئے یہاں پھول والوں کی سیر تمام ہوئی دلی کا پانچواں ہنگامہ ختم ہوا مگر میں باقی اور مہتاب باقی کوئی دن جاتے ہیں کہ کسی تقریب سے کوئی نیا ہنگامہ کوئی نیا میلہ بپا ہوگا